اپنی ہدایت اپنی مغفرت اور جنت نصیب فرماوے دوستو بزرگوں نہ تبلیغ وال نصیحت نہ ہر بندہ راضی ہو سکتا ہے نہ ہر بندہ ناراض ہو سکتا ہے کچھ راضی ہون گے کچھ ناراض ہون گے تے بندیاں دے راضی تے ناراض ہون دا نہ کوئی پکے تے نہ کوئی پتہ ہے اس واسطہ بندے نو لوگا نو نراض راضی کرنا لا پاسا نہیں ویکھنا چاہی دا صرف اللہ رسول نو راضی کرنا لا پاسا ویکھنا چاہی دا کیونکہ اللہ رسول دے راضی تے نراض ہو دا پاک بھی پورا ہے تے پتہ بھی پورا ہے اللہ رسول نے دین نازل کی تے ہے اللہ تعالی نے دین نازل فرمایا رسول نے شریعت لیا ہے سانو پتا ہے دین بھی نہیں بدل سکتا تے شریعت بھی تے اللہ رسول نے دین دے شریعت نال ہی راضی ہونا ہے تے جدو دین نال پکے تے خدا رسول بھی راضی رہن گے کہ بابا بندہ کھیس جے خلقت خدا دی خالق دے راضی نہیں او جے تے کولو سارا کچھ لینے آ تے سب تو چوکھے ناراضی او دے اوتے آ تے میں آکھا یار میرے تے سارے راضی ہو جاون اے دا مطلب ہے میں تے خدا تو بھی بڑا ہو گیا اس واسطے میرے دوستو میرا مذہب فقیر آلہ سرکاری مذہب بھی نہیں بے میں روٹی سرکار تو تین مذہب ہی سرکار دا رکھا میں سرکاری نہیں تے نہ میں عوامی ہاں جو لوگاں تو میں روزی لینی ہے تو لوگاں دا میں مذہب رکھا الحمدللہ للہ نو منن والا ہاں، میں روزی بھی اپنے رب لیندا تے مذہب بھی اپنے رب دا رکھنا پہلی گل یہ بھائی بھی اسے کا رکھتا ہے جیڑا انسان دو فکر ہمیشہ غالب رہدی نے ایک بھی اس جہان بغیر کماون تھوں بغیر تو جیونا کیویں ہے دوجی فکر یہ ہے آخرت دی بھائی مرن تو بعد کی ہونا دو بڑی فکر نے جہاں بندے نو ولیٹ کے دے سٹ دینا جیڑا اسی پیٹو وہ ہمیشہ لوگاں ڈگیا رہے گا جیڑا ہوگا ایمان آ خدا رسول لگے ڈگیا رہے گا تو میرے بابا نہ تو میں سرکاری مذہب بیان کرنا ہے تے نہ میں عوامی مذہب بیان کرنا ہے نہ سرکار د مزہب ہے تے نہ عوام دے مذہب ہے اگر ہے تو رب العالمین دے دین اسلام دے امین دیکھو بابا میں بڑا مسلمان تو ناراض ہو گے پکی گل جی بنا رب شیطان ناراض رہے گا جی بنا سنی تو غیر سنی راضی ہو ناراض ہو گے یا راضی ناراض ہی ہو گے آخر مین کسی نہ پاس رہنا تے پہنا کسے نو راضی بھی کرنا ہے تے کسے نو ناراض بھی کرنا ہے میں ہو جا بندہ اج تک نہیں ویکھا جیندے اوپر سارے راضی ہون سارے راضی کیندے اوتے ہوندے نے پاگل ڈنگر دو دے اوتے سارے راضی ہوندے نے ورنہ انسان ہوے عقل مند ہوے تے سارے راضی نہیں ہو سکدے تے نہ سارے نو راضی کر سکدا ہے ایمانداری نے دسو سامنے بیٹھے ہو ایک تہاڈا منہ ایک تہاڈی کنڈ ہے جدھر منہ کرو گے کنڈ تو نہیں ہو سکتی جدھر کنڈ کرو گے منہ نہیں ہو سکتا ہوں تو آخو مولوی صاحب اِسی ادھر راضی ہوا گے منہ بھی کو پاسے کر کنڈ بھی کو پاسے کر بھائی میرے دل نہیں ہو سکتا اختیار ہی نہیں وہ مطالبہ بے وقوف آدمی کر سکتا اکل مند نہیں کرے پھر ویکو شام زہرے جیدے مذہب دے خلاف میرا مذہب ہے دین دے خلاف میرا دین ہے جیدی گفتار دے خلاف میرا میری گفتار ہے کردار دے خلاف میرا کردار ہے میری تعریف کی میں کر سکتا ہے ممکن ہی نہیں سب میں تو پاک اللہ رب العالمین دی ذات ہے ہے کہ نہیں سب ایماں تو پاک اللہ تعالی دی ذات ہے پھر اللہ رب العالمین نے سارے ایپا تو پاک اپنے رسول نو بنایا سونے خدا دے دشمن بھی چوکھے تے رسول دے بھی جدو خدا دے رسول دے دشمن ڈھیر ہیں خدا رسول نو منن والے دے دشمن بھی چوکھے ہی ہو میں ہاں میرے بابا ہوں دوستو شاہ صاحب انہوں نے محفل مجلس دا جڑا موضوع رکھا ہوا ہے وہ ہے حضور داتا علی حجویری اور امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی دا اور شریف تو موضوع اور عنوان کے حوالے حوالے نال مجلس اور محفل کا مطالبہ یہ ہے بھی حضور داتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اور امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا تعارف کرایا جائے کیا کرایا جائے تعارف دو قسم ہیں ایک جسمانی ہند ایک روحانی ہوں جسمانی تعارف علاقہ وطن پیو دادے نانے مامے خاندان کنبا دسیا ہے جسمانی ہے جسمانی تعارف ہے ایک روحانی تعارف روحانی تعارف دین مذہب ایمان عقیدہ سیرت سورت کردار مرشد خانہ پیر خانہ استاد خانہ رسول خانہ دے خدا خانہ دسیا جا لیکن میرا دوست جڑے جسمانی نسب بننا انہاں دی شان گھٹ تے روحانی نسماں دی شان ود ہے کیوں اساں سنی مسلمان ہے تبرکات نو تے مندے ہیں نا سائیں دی جُتی سائیں دا پانی سائیں دی سواری پیر دی مسیت فلانا فلانا نسبت تبرکات دنیا دی چیزاں نو نسبت ہو جائے تے تبرکات بن جاندے نے کدوں جدوں اہل اللہ نال ہوے خدا دے خدا والے نال نسبت جڑے تے چیزاں متبرک ہو جاندے نے او تبرکات بن دے نے جسمانی تعلقات نال تبرکات نو عزت اور برکت ملتی ہے جسم نال جسم نو عزت برکت اللہ تعالی نے دیتی ہے روح نال روحاں نو عزت دیتی ہے اکلاں نال اکلاں نو عزت دیتی ہے نبی نال نبیاں نو عزت دیتی ہے رحمت للعالمین نال اللہ جل پال نو عزت اپنی ذات دی عطا پاک لڑتا فرمایا سبحان تیرا دل میں منتا ہے ہاں کہ نہیں عزت کرامت تبروکات کے ہاتھ ہوں مولا دی ذات تو ابتدا ہوں عزت کرامت رحمت برکت دین والی اللہ تعالی دی ذات پاک پھر وہ ذات پاک نے سارے عزت کرامت جانا سب تو پہلے سب تو ود کے سب تو چوکھیاں تے سب تو رج کے اپنے رسول نو عطا فرمائی پھر شہید دے صدقے نبیاں نو ملیاں نبیاں دے صدقے صدیقاں نو صدیقاں دے صدقے شہیداں نو ولیاں نو مومناں نو اے ترتیب اے عزت کرامت دے برکت دی سبحان ہوں سوال یہ ہے بھائی جسم اور روح تو سانوں تو پتا گیا بھی جسم کی جڑی قدر روح ہے کدے بولو جسم کرامت کدے ملتی ہے روح نال ملتی ہے میرے سونے جائے جسم کے اص پیو سنے نے جسم کا باپ تو کوئی ہو سکتا ہے لیکن روحوں کا کوئی باپ نہیں ہے بڑی پتے کی گل ہے سارے جسم دی انتہا حضرت آدم علیہ السلام ہے چلے آدم علیہ السلام جسموں کا باپ ہے روحوں کا کوئی باپ نہیں ہے جسموں کا باپ ہوتا ہے روحوں کا خدا ہوتا ہے سمجھو پتے کی بات ہے جسموں کا باپ ہے وہ کیدا پتر ہے پوچھو گے تو کس کی بیٹی ہے تیرا باپ کون ہے روح کا تو بتاتی ہے جسموں کا باپ ہے جسم کسی کی اولاد ہے اور جسم کا کوئی باپ ہے لیکن جو روح ہے وہ روح کا کوئی باپ نہیں ہے اللہ نے جب آدم کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منفق تو بھی روح ہی آدم کو روح اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا فرمائی تھی جدوں پڑھن جانے استاد پیروں کو نہیں جی، جی۔ کیوں جانے کدی پیو فڑ بھی کوئی گیا کسی بندہ اج تک تو سم کیا پوچھو بھی جاننا ہے جانا آخ یار میں پیو فڑن پہ جانا کہ نام را تین پیو کا پتا کوئی نہیں تو پیو تو بغیر کی پیو نہیں فڑے جاندے اور پیر فڑے جاندے شیر ربانی تو پوچھ وہ تو جو تھوٹوریا کوٹ لے جائے کی لین آیا انہیں آخیا باپ میرا فرق پورتا مرشد میرا کوٹ لیتا ہے رب میرا لا مکانی ہے میں مرشد نو لبن گیا جڑا میرے روح دے میرے خدا دا تعلق جوڑے تو روحوں کے باپ نہیں ہوتے جسموں کے ہوتے ہیں اے دا مطلب ہو یا جسم دی قدر باپ نہ لے روح کی قدر خدا کے ساتھ ہے کا نال ہے اللہ دے فقیران دے ولیاں دے تیرے میرے فرق کیویں ہوندا ہے جسم دے تیرا بھی ہے تے فقیر دا بھی ہے جسم تو تیرا بھی ہے داتا صاحب دا بھی ہے احمد رضا دا بھی ہے تیرا بھی ہے شیر ربانی دا بھی ہے میرا بھی ہے لیکن وہ شیر ربانی ہے میں خاک آلود پرے کاہ ندارت او دی رب من او رب تو منواوے منے وہ منے جدو دونوں پاسو منیا جاون یار تاری بنتی ہے صرف ایک پاسو منا وا ہوا نوکر ہوں جیس کرنا ہوگا جیس گھر ورنہ نو پہ گھر صرف ایک طرف سے ہو تو نوکری ہے افسر کہتا ہے ماننی پڑے گی نہیں ماننے تو گٹ ایک طرف منے مجبوریاں منے آدھے نوکریاں تنخواہ ملازمت دونوں پاس من منا ہواریاں اختیاریاں آدی نارے رسالت نارے تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان والدین مستفیٰ نوکر نہیں آسا نو نوکر نہیں دے ہم نوکر ہیں ہمارے افسر ہیں داتا کا کوئی افسر نہیں داتا کا کوئی نوکر نہیں شیر ربانی کسی کا نوکر نہیں شیر ربانی کسی کا افسر نہیں اگر شیر ربانی کا تعارف یہی ہے کہ خدا کا دوست ہے رب اس کی مانتا یہ اس کی مانتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستان شرک و شریف فیضان شیر ربانی سما جا گیا جی نوکران دے بلیا کی فرق آدھے نے متا کتنے نوکران ولی بنا لو نوکر ولی نہیں ہوں ہاں، ہم ایسا جڑے شیر ربانی داتا صاحب غوث آدم جلان جنید بغدادی سری شکتی میرا مرشد مہر علی میرا امیر کمیر حبدانی میرے سلسلہ چیشتے دا مرشد اعظم شاداب دیا و اجداد نے مجھے روحانی نسبت حاصل ہے ان کو روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے تو سنی مسلمان نوکر ہو روندے نے دوست ہو روندے نے جتھے بھی قرآن پا کے پڑھے نا اللہ تعالی فرما اولیاء اللہ کی اللہ کے ولی اللہ ولی دوستی کی پہلا پہلی پوڑی کی جی،, جی میں آخیوں میں کر دینا بندے جو ہے مر ادھر تو کمی کوئی نہیں وہاں سے اتا ہی اتا ہے یہاں سے طلب بھی طلب ہے ادھر اتا ادھر طلب یہی طلب اور اتا سے تو رشتے ہیں انسان اور خدا کے اصا منگدا نہیں تھک وہ دینا نہیں تھکتا وہ دیتے اصا مگدیا تھکو گدی جی؟ دین دیا تھک جانے دین دی ساری تھک جانے لینا کدی تھکے

لین کیتے اٹھا نے منہ لین کیتے اٹھ جڑے منہ تو جب دین دی واری آئے لے لے دکھا سونے کوئی شہ نہیں بچی کوئی شہ نہیں بچی سفن سفا ہے جی میں آخیا تو آپ ہی آنا پہلا کوئی جائے نہیں بچی تو بچے تو ادھر سے تلا میں ادھر سے ادھر سے تلا ادھر سے آتا لیکن ایک بات بتا دوں انسان مانگتا رہے اخیر حد ہو جائے گی کیا مانگے گا خدا بھی دیتا رہے انسان کے مانگنے کی بھی حد ہو گئی اور خدا نے دے کر بھی انتہا کر دی انسان مانگتے رہے اپنی انسان مانگتے رہے اپنی طلب کے مطابق اور خدا نے دیا اپنی شان کے مطابق شارب نے سب کچھ مانگا لیکن مانگنے میں کمی تھی اور جب اللہ نے اپنا رسول بھیجا تو فرمایا مل گیا آپ کیا مانگتے ہو طلب کی انتہا جس کا مطلوب حبیب کبریا اس کی طلب کی انتہا ارے خدا نے عطا کی انتہا کر دی ہے اپنا حبیب تمہارا رسول بنا دیا ہے نارا تکبیر نارا رسالت نارا تحقیق نارا حیدری عظمت و شان والدین مصطفیٰ جسمانی قدر کا دے نال ہے ماں دے پترو ویکھ دے نہیں جیوندے موئے نوں

ابا فوت ہو گیا ابا تیرے سامنے پیا جلیا دا مطلب ہے کوئی اور شاید آئی سی اور گئی تے ہوں ہر شاید لے گئی جد آئی سی آئی سی روح جسم آئی تو بیٹا پیدا ہوا خوشیاں کی انتہا ہے جب وہ روح جسم سے گئی تو آپ سبھی رو رہے ہیں اس کا مطلب ہے نہ جسم کے آنے کی خوشی ہے نہ جسم کے جانے کی خوشی ہے نادان اصل روح ہے آتی ہے تو خوش کرتی ہے جاتی ہے تو پریشان کر دیتی ہے چلے آون آن نال ساریا خوشیاں کمیاں سن تینو مینو پتہ ہی کوئی جن وہ پتہ لگ جاتا ہے ان دیا غمیاں نہیں ہوندیاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوندیاں نے اے اللہ دے فقیراں نو آندے نے اہل روح ولایت کو کہتے ہیں روحانیت کیا کہتے ہیں ولایت کو کہتے ہیں روحانیت اہل ولایت کو کہتے ہیں اہل روحانیت تو جسموں اور رواں رواں دی قدر کا نال ہے نہیں پہلا بھول گیا سبق یہ سبق یاد رکھو گے تے پھر گل بننی ہے پھر تسا چوکی مذہب والے نے رہے جیڑا بھی آوے جی دو آوے لے جاوے تانوں ترتیب جیڑی میں دتی بیٹھے تے تو پکے رہو گے نا پھر کسے نو لے آو گے جاؤ گے نہیں پہلی ترتیب ہے بھی جسم دی قدر روحاں نال ہے روحاں دی عقلاں نال ہے عقلاں دی نبیاں نال ہے نبیاں دی نبی و لمبے یا نال ہے اور نبی و لمبے یا دی رب العالمین دی ذات نال ہے اس ترتیب نو نہ بھولی چھوڑ دیویں گا رول جاویں گا پھر نہ پوچھی پتہ تاس کے نہیں سی گیا میں فقیراں نو منن والا تے میں آپ تے اہل روح نہیں لیکن الحمدللہ جڑے اہل روح نے نا انہاں دا ہمسایہ ضرور ہے ان کا ہم نشیں ہوں تو جسم کی قدر روح نہ روح آئی تو پھر گل بنی رو گئی ہوں کی کرتے ہو بابا تھوڑی ہوا میں بھی میکویو ماں پترو سمجھو بابا کہ نہیں ہاں ہاں ہوا کے بغیر گزارا نہیں ہے نظر تے نہیں آتی لیکن یہ تو بغیر گزارا بھی کوئی نہیں ہاں جڑے فقیر لوگ ہوں یہ ہوں نے انہوں نے روحان کے اثرات اثرات لیکن کے تو بغیر گزارا بھی نہیں میرے بابا جسم اور روح جسمانی تعریف سبھی کریں گے جسمانی تعارف سبھی جانتے ہیں روحوں کی تعریف کم لوگ کرتے ہیں اور روح کا تعارف کم لوگ جانتے ہیں اس لیے عوام زیادہ ہے یہ اہل اجسام ہیں اولیاء کم ہیں وہ اہل ارواح ہیں اب روح جیندے تے موئے دے وچ فرق میں کرے نے حرکت نال ہلدا ہے تو ہے ہلن موق گئے تو بندہ اس کا مطلب ہے موت اور حیات میں تمیز حرکت سے ہوتی ہے اور جو حرکت ہے وہ جسم کا فیل نہیں ہے وہ روح کا فیل ہے فیل ہے روح کا فیل ہے اس کا مطلب لکھ لیا حیات جس کو ہم زندگی کہتے ہیں وہ روح کا واسف ہے جسم کا نہیں ہے جسم کو باباستہ روح ملتا ہے اور روح کو باباستہ خدا ملتا ہے تو روحوں کی زندگی خدا کے امر کے ساتھ ہے جسموں کی زندگی روح کے ساتھ ہے ہاں جسم روح دونوں کو ملاؤ تو دونوں کی زندگی اور موت اللہ رب العالمین بے ہی مالا کو کل کون وائی لہ ترجاؤن جسم روح کے جسم و روح کی حقیقت کو نہیں جانو گے تم سنیت ولایت روحانیت شریعت دین مقام ولایت صحابیت رسالت اور الوحیت کو نہیں جان سکتے جب تک تم روحوں کو نہیں جانو گے تم کو اپنی انسانیت قدمت کا پتہ نہیں لگ سکتا جی جی یاد رکھو انسانی عظمت کا اسی کو پتہ لگ سکتا ہے جس کا تعلق کسی ولی کے ہو ولی کے ساتھ ہو اور ولی وہی ہو سکتا ہے جس کا رشتہ نبی کے ساتھ ہو اور نبی وہی ہوتا ہے جس کا رشتہ خدا کے ساتھ ہو جب یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں سبحان اللہ حقیقتیں روٹ جاتی ہیں انسان چلتے پھرتے تو نظر آتے ہیں لیکن ان میں زندہ ضمیر نہیں ہوتے وہ زندہ زندہ سورتیں مردے ہوں میرے بابو بابا جسم اور روح دو چیزاں نال انسان تو دو چیزاں دا نام ہے جسم اور روح دا لیکن میرے بابا تیرے جسم دی قدر روح نہ لے ہاں۔ اور تیر کو جسم سد کے ملے اس کا بھی رب ہے خالے کے شام والا روا تو ہوئی ہے لیکن ایک ہے امر اور ایک ہے عالم خالق اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مجموعہ حقائق اور نمونہ کائنات بنایا ملک مالاکوت کو ملا کر انسان کو بنایا پھر جملہ کائنات کا جملہ حقائق نباتی جمادی حیوانی مالاکوتی جنی لاہوتی اور الوہی علامات اور آشار اخلاق ملا کر انسان کو بنایا اب انسان سمجھ نہیں آتی انسان کائنات کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کائنات انسان کو دیکھ کر پریشان ہے کیوں بھائی وہ دساں دسو اتنی بڑی کائنات اللہ تعالی نے بنائی ہے بھائی انسان اپنے خیالات نو چھوڑ ہے ڈوری تروڑ کے دی اخیال دی پتنگ توڑ چھوڑ دینا یہ پتنگ ٹر جاتی ہے بڑی دورا تک سفر کردی ہے لیکن اس کائنات دی پہنائی و گہرائی و گرائی ناپ تول کے نہیں اندی اخیر ڈگ ہے کیوں عقل چھوٹی ہے کائنات بڑی ہے عقل چھوٹی ہے کائنات بڑی ہے پھر کائنات چھوٹی ہے روح بڑی ہے عقل چھوٹی ہے کائنات بڑی ہے ماں دیو بچے ہو چاہ سورج ہوئے نا دن بارہ دا ہو دیکھے تو اندھا ہو جاتا ہے تجربہ کیتا جگہ دی جی؟ آنکھ ہاں، نور ہے نا سورج نور ہے وہ بھی نور وہ بھی نور یہ نور ادنا و نور آلہ یہ نور محدود و لا محدود وہ نور آل وہ نور فوق یہ نور تات جدو یہ انو ویخ ہے یہ بنتا ہے انے ہو جانے کہ نہیں انے ہون دا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہنیرے آ ہے انے ہو مطلب ہے نو ویکھو گے نا سورج دی نورانی ٹکی وہ اک اگے آ جائے گی وہ جدھر بھی دیکھو گے تو سورج نظر آئے گی ٹکی ہوں اتنی بڑی کائنات ہے عرش فرش لو کرسی زمین آسمان بڑی وسیع دنیا بڑی دنیا وڈی دنیا تے ڈھیر مخلوق وڈی مخلوق اللہ تعالی نے کائنات نو بنایا ہے تے ہن دسو بھی کائنات وچ حالی کیڑی کمی ہے بھی تینو میں نو بنایا ہے جو کھائیں تو ایڈا سارا تے سارا ہی فرشتے تیری حقیقت کو نہیں جانتے وہ جن شیطان جس کو کہتے ہیں ابلیش وہ بھی تیری حقیقت کو نہیں جانتا ملیکا نوری وہ بھی ہماری حقیقت کو نہیں جانتے وہ بول جن وہ بول وہ ابول جان ابلیس وہ بھی انسانی حقیقت کو نہیں جانتا ارے اتنی بڑے علم والے اور اتنی بڑی تہارت والے وہ تو ہماری حقیقت کو نہیں جان سکتے ہماری حقیقت کو کون جانتا ہے صرف ہمارا رب جانتا انسان کی حقیقت کو خدا جانتا ہے اب اگلا سب جواب سوال بھی سن لے انسان کی حقیقت کو خدا جانتا ہے اور انسان بھی وہی ہے جو خدا کی معرفت رکھتا ہے ساری کائنات کو تو جان لے جب تک خدا کی معرفت نہیں آئے گی یہ کائنات کے سامنے تو سر و سجود رہے گا وہ تینو کائنات دا پتا نہ ہوئے تینو رب دا پتا لگ جائے ساری کائنات تیرے کے سر و سجود ہوے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان والدین مصطفیٰ جسم کا نصب شروع کرو آدم تک ختم ہو جائے گا تک سارے نصب اپنے تو شروع کرو اپنے تو ابتدا انتہا ہوئے گی حضرت آدم دے اور حضرت آدم سے ابتدا کرو تجھ پر انتہا ہوگی اتنے تک سلسلہ ابتدا انتہا اس بعد روح کو کیا کہو گے روح کا باپ نہیں ہوتا روح کا باپ باپ ایک ہے جسم کا باپ ایک ہے نکاح ہویا ایک پیو دو نہیں ہو سکتے استاد کنے ہو سکتے نے بھاوے بھی لے پیر بھاوے شوج بنا لے استاد ڈھیر ہو سکتے نے پیر بھی چوکھے ہو سکتے ہیں پیو ڈھیر نہیں ہو سکتا پیو ایک ہوے گا جسم میں ترقی نہیں ہے ترقی روح میں ہے جب جسم پرست بنو گے تو بد بختی سوار ہو جائے گی اور جب روح پرست بنو گے تو خدا کے ساتھ مل جاؤ گے اب روح تو ساری عزت کرامت روح کی ہے روح کے ساتھ ہے کتنے لال ہے اب دو چیزیں جس میں صوفیانہ مسئلہ کے مطابق انسان تین قسم کے اروائن اروائن نباتی حیوانی اور انسانی نباتی ہے فصلوں میں ہے آخر بدی جو پہ تھوڑی بدی پیے پرسو انج تے ترسو انج اس کو کہتے روح نباتی ایک ہے روح حیوانی کیڑی بولو ڈنگر جی، ڈنگر روح ہے کہ نہیں ہے نا وہ روح حیوانی روح حیوانی یہ جسمانی دنیاوی زہری زندگی دا مبدا یہ ہے اور یہ کیا ہے یہ ہوا غذا پانی دے نال بنتی ہے پھر ادا مرکز اللہ تعالی نے کنو بنایا ہے قلب انسانی نو کنو بنایا ہے قلب تو روح حیوانی روح حیوانی دل میں آتی ہے یہاں سے تمام اجسام اروا میں جناب روکو میں جاتی ہے پھر ہاتھ حرکت کرے کان سنے آنکھ دیکھے نک سونگے منہ چکھے نال ترو تیرے جتنی آزائے جسمانی کام کر رہے ہیں نا یہ افعال طبی سر انجام دے رہے ہیں یہ روح حیوانی اور نباتی کی شان ہے لیکن سونے روح حیوانی دے نال خوش نہ ہوئی کیونکہ جی تک تو روح حیوانی نہ رکھے گا نا تیرے اندر روح حیوانی ہے بھی میں کھا بھی لینا پی بھی بھی بھی لینا لینا لینا اٹھ دنیا کام کاج ہی کر لینا کھا پیو شادی بچے سچے ٹبر خور لڑائی جھگڑے دوست فلانا فلانا یہ سارے کام کاج میں کر لی لینا نا روح حیوانی نہ لیکن روح حیوانی جو ہے یہ انسان کی عظمت اس کے ساتھ نہیں ہے اگر ایٹے نال ہوئے تو کتے سور بلے باندھا لنگور نو بھی اللہ نے ہی روح عطا فرمائی ہے لیکن ایک روح وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ شان حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے جس کی حقیقت کو نہ فرشتے جانتے ہیں نہ بول جن جانتا ہے اس کو خدا نے فرمایا فائدہ سبق تو نفق تو فی مرو ہی فقا لہو ساجدین وہ جدو میں اپنی روح پھوکا سارے سجج پہ جب آئے وہ مسجود ملائکہ روح نباتی نہیں حیوانی نہیں ہے وہ روح خداوندی ہے روح ربانی ہے تو سونے جی روح حیوانی ہے نا اے تیری میری دے دے نہ رل دیئے اس روح حیمانی دی بقا کا دے نال ہے غزا ہوا پانی کی نال ہے روح اے دی روح حیوانی دے نیچے تک نباتی ہے جب روح حیوانی کی پرویش ہوتی ہے تو نباتی کی خود بخود ہو جاتی ہے نہیں نا ہوں جی روح حیوانی ہے تے ادھروں اے روح حیوانی اے مشترک اس روح حیوانی وچ حیوان ڈھور ڈنگر اسا انسان شریک ہے تین پتہ جی شرکت کھاتا نا اوتھے عظمت نہیں ہوندی اس روح کی بقا کس کے ساتھ ہے ہوا نال پانی نال نال اور نالا میں اسباب بقائے حیات دے جڑے اللہ تعالیٰ نے تین چیزاں بنائیاں نے اے اللہ تعالیٰ نے حیوان بھی ہوا تو بغیر گزارا نہیں پانی تو بغیر گزارا نہیں غذا تو بغیر تو ہوا پانی گدا تین غذاواں نے ہمارے بقائے روح کے لیے روح حیوانی کی بقا ترقی استحکام اور تکمیل مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب اور اللہ اور مالوت کا معلول کا جو رشتہ ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اب روح حیوانی کے جب مطالبات تیرے اندر اٹھ دینے بھوک لگی روٹی کھا تر لگی پانی پی تے نہ سمجھی بھی میں ڈو گھٹ پانی دے پی گیا روح افزا دے تون گیا تے ہن میں بڑی بلا بن گیا تے میں پی پی پی لیے تے مرنڈا پی لئیے تے میں دل بلے کھا لیا تے میں پیپسی پی لیے تے میں برگر تون لیا تے میں شارما تون لیا اللہ دے بند یا سارا کچھ کتے بلے بھی کھا سکتے نے یہ روح حیوانی جو ہے روح حیوانی کے جو مشتہات ہیں وہ ان کو روح حیوانی حیوان بھی کھا سکتے ہیں اور جڑے حیوان والا کھاتا ہے وہ سبھی کھا سکتے ہیں صرف کچے پکے کا فرق ہے کا گوشت وہ ڈنگر کھا لیند نہیں شیر بگیاڑ کھا لینا نا تو گوشت تھی کچے پکے فرق ہے نا اچھا کچا تو نہیں پکا وہ کھا اچھا۔ سر صاحب اللہ جانے تیری پھوک کدو ہی نکلنی ہے وہ من تو پہلے پھوک کٹ لے مرن تھی اگے مر گئے باؤ تا مطلب پایا چٹی بھی ہو گئی موڑی والی پتہ نہ لگا انسان کسے کہتے ہیں پھر ہسرا کے چاہتے ہیں بھی چیٹیاں دھوپ دے کی چیٹیاں دھوپ دے کی اس لیے میں کہتا ہوں جس انسان کو اللہ کا فقیر نہیں ملتا اس کو اپنی انسانیت کا تعارف نہیں ہوتا اور جس قوم کو اللہ کا ولی نہیں ملتا اس کو نبی کا پتہ نہیں لگتا اور جن کو نبی کا پتہ نہیں لگتا ان کو خدا کا پتہ بھی نہیں لگتا اور انسان وہی ہے جڑا ولی نو بھی جانے نبی نو جانے تو رب نو جانے پھر دو چار کلے رقبے دے دے دے مل گئے نے نے وہ وہ بھی بھی بھی آدم صدقے تیری پھوک پانی کشمیر دے دا آوے تے سارا دینا جے نہر نہیں لگی پانی بند تے سرکار سوک گئے حالی دے عالم اسباب تیری محتاجی ہے پتہ نہیں جے محتاجی نہ ہوئے تے تو محتاجی نو بھلا لویں نلا لے تین پھوک توبہ توبہ پھر تو ٹوراں ویکھو جی ڈینگی مچھر لڑ پوے تو پھر تے لڑ کھڑاونے ویکو پتر مینو فنی میں کہ تو دے خدا نہ لڑتا میں تے ڈینگی نے کی کیتا ہے ارے نادان انسان انسان سے کمزور تر بھی کوئی شے نہیں ہے اور انسان سے طاقتور بھی کوئی شے نہیں ہے اگر جسم پرست بنو اپنے جسم کو دیکھو تو تم سے کمزور بھی کوئی نہیں ہے اگر اپنی روح کو دیکھو تو تم سے طاقتور بھی کوئی نہیں ہے مولا روم فرماتے ہیں ہیں ظاہر اشرا پشا بتر ہفت چار فرماتے اگر اللہ کے ولی کے ظاہر کو دیکھو نا وہ تو سب سے کمزور نظر رہے گا اور جب اس کے باطل پر نگاہ ڈالو گے نا تو زمین و آسمان اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے سمجھ آئیے کہ پچھلی بھی چٹ کی بیٹھے ہو آدت ساری پرانی ہے نا مڑ اب میں تجھے انسانیت اور روحانیت اور دین اور مذہب اور داتا اور احمد رضا اور شیر ربانی کا تھوڑا سا مقام سمجھانے لگا اب روح حیوانی

اچھا کدی سنیا ہی بھی ڈنگر نے جلوس کٹیا ہوئے جو مہنگا ہو گیا پٹھے مہنگے ہو گئے ڈنگر کدی روڑا ویخیا جی اور ڈنگر نے کدی دھرنے دیتے نے اور ڈنگر نے کدی جلوس کٹے نے کیوں نہیں کٹے بشر سرا بشر اگر جی کیوں اللہ جی کیوں تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے گزارے ہوئے نے رحمت اللہ عالمین جیسا عظیم انسان جس کے بغیر گزارا کر سکتا ہے تو وہ تیری زندگی کے لیے کیسے ضروری ہو سکتا ہے وہ معیار انسانیت ہے وہ معراج انسانیت ہے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نزاد و برکات والا صفات کائنات کائنات مقصود صلی اللہ علیہ وسلم گھر کوئی کوئی نہیں نہیں نہیں مہینہ مہینہ چڑھیا پیٹ دے پتھر ہے نا تو پیٹ دے پتھر بننے نہیں بننے کیونکہ پتھر ہی ہون ہون ہون تو گے تو کچھ نہیں رہنے سب نے گیا بس اتنا روپے ماری آؤ کیونکہ جو کچھ کھاون پینے سامان ہے سارا لندن جرمنی جاپان امریکہ چلا جائے گا کیونکہ انہوں نے ڈالر پھینکا ہوا ہے ڈالر جی دریا میں جاؤ نا تو مکنا تیس سٹو نا فولاد پہ آ ریت مکنا تیس سٹو وہ سارے فولاد چک لیں گے امریکہ ایویں کیتا ہوا انہوں انہیں کی کرتے ہیں وہ ڈالر نا فولاد مکنا تیس بنایا ہوا جیڑی قوم کا سارا فولاد چکنا میں سٹ وہ قوم ریت بچ جاتی ہے فولاد غائب فولاد پوچھو جواب کی جی مہنگائی ہوئی ہے جو ڈالر چڑھ گیا ڈالر صرف ریت رہ گئی فولاد فولاد ہاں نظام کافر کا ہو تو پھر مسلمانوں میں صرف ریت بچے گی فولاد ان کے پاس ہوگا اگر نظام ہو رسول کا تو مال بھی تیرا عزت بھی تیری ایمان بھی تیرا حکومت بھی تیری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان والدین مصطفیٰ آستان علیہ بریلی شریف آستان علیہ داتا حضور سبحان تو اب روح حیوانی روح حیوانی حیوانات میں بھی ہے اور انسان بھی ہے اور روح حیوانی دی بقا پانی ہوا غذا نال اور اس دا مقصود کیا ہے کہ جسم روح دا رشتہ قائم رہے تاکہ وہ روح ربانی جو اس روح حیوانی کے اوپر ہے جس کو روح ربانی کہتے ہیں جب یہ روح ربانی غالب آ جاتی ہے تو پھر یہ روح حیوانی نکل بھی جائے نا جڑے اللہ دے دے نے روح حیوانی ان کے جسموں سے نکل جاتی ہے ان کے جسم بظاہر حرکت نہیں کرتے لیکن ان کے اندر روح ربانی ہوتی ہے تو شر ربانی بنتا ہے سمجھ آئیے کہ پچھلی بھی دے بیٹھے ہو وہ روح ربانی ہے اس کو موت نہیں آندی ساڈے علاقے دا اللہ تو فقیر سی تے انہاں آکھیا بدیا انہاں آکھے فرمایا یار میں جمعہ رات نو مراں گا تو فو فو موت آ گئی منگا والے دن انہاں آکھیا یار بزرگ ہو چنگے بزرگ تو تھانے آکھے جمعہ والے رات جمعہ رات جمعہ رات نو مراں گا تے تساں منگل پے فرمایا چلو ٹھیک ہے جی تساں آندے تے پھر اپا جمعہ رات ہی مراں گے سوتے سوتے اٹھ بیٹھے اللہ اکبر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری یہ بڑے لوگوں کی شان ہے اصل جی ڈھو ڈنگر نباتی روح ہے روح حیوانی نباتی والوں کو کیا پتا روح ربانی کون ہوتے ہیں جب وہ اپنی شان دکھاتے ہیں تو روح حیوانی والے حیران رہ جاتے ہیں شیر ربانی کو گیا ایک ہو جا روح حیوانی والا انسان نہ روح حیوانی انہوں نے ودا کے رکھا ہوتی جی، کھاوا پیوا ٹونا زمین کپڑے جائیداد مال ڈا سٹائلنگ آئیڈل مائڈلنگ سب کچھ تھا لیکن نہ دین نہ ایمان نہ غیرت نہ کل نہ ادب نہ محبت وفا نہ صحابہ نہ اہل بیت نہ دین نہ شریعت ملت روح وفا روح انسانی کا جو بھی کچھ تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا شیر ربانی کو لایا جی حضور میں نہیں منتا اس پاک جیون دینے یا دین دینے اب نے فرمایا مان لیا کر ہمرا تھا تیرے کو روئے حیوانی ہے تو ڈھو ڈنگرا لال مل جائے میرے پاس روئے ربانی ہے میں روح ربانی سے غوث العظم دلانی کو دیکھا جاتا ہے وفات کے بعد روح حیوانی کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا تو تینوں پتہ پھر شیر ربانی تو سبحان اللہ سلو کلی تو ہے ہی نہیں سن ہاں گل کرنی تو تھپڑ تھا سبحان اللہ شیر ہی نا

ارے کہاں غوث العظم جیلانی کہاں شیر ربانی کہاں روح حیوانی والا کہاں روح ربانی والا کہاں غوث الشاکہ لین اور کہاں محمد رسول اللہ کہاں صدیق عمر عثمان علی اور امیر معاویہ اگر اگر تو ان کی عظمت دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ کی قسم یہی شیر ربانی تیری کھتی دے وچ ہاتھ مار کے تے امیر ربان میاں دے پیراں میں چھوڑ بھی چھٹ سکدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان علی بیت عظمت و شان صحابہ اکرام خلیفہ اول امام صحابہ یار غار یار مازار تاجدار صداقت حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی سبحان زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جلے چنگی گل ہے نبیوں دا نبی ہوے رسولوں دا رسول ہوے علامہ اقبال مشرق مغرب دا دانا ہے روزگار آندا ہے آندا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ارے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی او جھلیا ولی نگاہ پاوے تے ہزاراں دی تقدیراں بدل سکدیاں نے تے نبی نگاہ پاوے تے صحابہ تے نہیں بدل سکدیاں در پھٹے منہ تیرے جمن والے نے تو جانتا ہے تجھے کیا پتا نہ مقام ولایت کو جانتا ہے نہ مقام صحابیت کو نہ نہ رسالت کو کو الوحیت اے ڈھنگر روح روح حیوانی والا تیرا کیا کام بنتا ہے ہے کہ تو جی ربانی والوں کے پاس جا اگر کوئی وہاں جا سکتا ہے تو میرے علی کا جہان ہے وہی جان سکتے ہیں نہ تیرا ملک نہ تیرا جہان نہ تیرا علاقہ نہ تینوں خبر ایمانداری ہوں تقریر ہو رہی ہے تو تصا کان بند کر لو جکھا لا لو کی آخر جی تقریر پیچھونی دی اگلے آخر گیا ہاں مراد اک بند کر کان کو آواز کنے نال سنی لکھا نال نہ مرادا اگر اہل روح کا کمال دیکھنا چاہتا ہے نادان تو پھر صاحب روح بن تقدیر پہ یہ ہے اتھے بیٹھے کان کھولنے سن اگر تو اہل روح کا کمال اور عظمت دیکھنا چاہتا ہے نادان تو پھر اپنی روح حیوانی کے ساتھ کوئی سے نظر نہیں آئے گا اگر ان کی عظمت دیکھنا چاہتا ہے ہاں اگر ولی کی عظمت دیکھنا چاہتا ہے تو چشتی کے پاس آ اگر صحابی کی دیکھنا چاہتا ہے تو دادا کے پاس جا اور اگر غور یار کی دیکھنا چاہتا ہے تو علی کے پاس جاؤ جہان ایک جہان دے سارے باسی عشق محبت دے ملک دے سارے باسی جلیا تیرا میرا لال کی دے رشتے نا اب اور بات سنا دو جسم و روح کی بات چلیے تو ساری بات ہی جسم و روح کے ابتدا بھی وہاں انتہا بھی وہاں جسم ہن جا نا کافر منافق اب سوچ یہ روح ہے جسم کی زندگی روح کے ساتھ ہے اور روح کی زندگی خدا کے ساتھ ہے جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو انسان کو موت آتی ہے جب موت آتی ہے تو اس عالم حیا دنیا کے تمام تعلقات معاملات افادہ استفادہ ختم مردہ ہے کفن میں ڈالو قبر میں ٹھہرو روح حیوانی کے ساتھ اس عالم میں دنیا کا رشتہ تھا کامنا پیمنا اٹھنا بیونا ہوا غذا دوا یہ عالم دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسے روح حیوانی واسطے بنایا بقا تعلق اب جسم اور روح روح اور خدا اب جسم و روح دا رشتہ قائم رکھن کی نا اص سارے اے جسم کے ساتھ روح کا رشتہ قائم رکھن کی بھولی دنیا دے وچ کملے ہوئے ہاں اب صاف ظاہر ہے ساڈے اندر صرف روح حیوانی تو نہیں وہ روح انسانی بھی تو ہے اب جو روح جسمانی ہے اس کی بقا اللہ تعالی نے ہوا پانی غذا نال رکھی ہے نکاح دس سال نکاح پھر بقا حکومت سلطنت معاشرہ تعلقات معاملات تجارت زراعت لین دین جتنی نظام ہے تعلقات معاملات دا تجارت زراعت صنعت حکومت سلو دوستی جنگ جسم ہی اسی جسم اور روح کے رشتے کی بقا استحکام اور ترقی کے لیے ہے اب کیا ہوتا ہے جیڑا جس روح دا تے جسم دا رشتہ او قائم رہندا ہے عالم اسباب دے دے وچ پانی ہوا تے غذا نال اے تین چیزاں جیڑیاں نے اللہ تعالی نے اس عالم اسباب وچ دتیاں نے اے جسم دا باپ ہے یہ دنیا جائے ماں باپ ہے جسم دا اے دنیا ہوں کافر منافق ہے نا جب دین اور ایمان جب دین اور ایمان دین آتا ہے خدا کی طرف سے ایمان آتا ہے انسان کی طرف سے تو دین اور ایمان کے ساتھ روح کا رشتہ خدا کے ساتھ جڑتا ہے سمجھو کہ نہیں جسم اور روح کا رشتہ آدم کے صدقے میں ملتا ہے جی، جی۔ اور روح اور خدا کا رشتہ محمد رسول اللہ کے صدقے میں تو دونوں رشتے تو نبی کے صدقے ہیں سمجھا بات کے نہیں ایک آدم کے صدقے ایک نبی آدم کے صدقے ایک عظمت ملی خلافت کی وجہ سے ایک عظمت ملی رسول کی وجہ سے اب انسان بدترین بھی بنتا ہے بہترین بھی بنتا ہے تو صرف کس کے ساتھ عالم دنیا جسم روح واسطے جسم روح حیوانی روح حیوانی تو روح ربانی اور روح ربانی دی جیڑی حیات ہے غذا ہے بقا ہے ترقی ہے استحکام ہے وہ خدا کی طرف سے دین اس کے ساتھ ایمان جب ایمان اور دین دین کا گھر دل ایمان کا گھر دل روح کا گھر دل خدا کا گھر ایمان کتنے لیا جی ایمان تھوڑا کتنے دماغ چ دل چ پیٹ چل یا پھر گل کرو جی، جی۔ کتنا گل مک جانی سی ہاں۔ بے شک اللہ کا فقیر ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے ہمارا ایمان پیٹ میں ہاں۔ کتنا ساڈا ایمان تو ایمان تو دین پر لایا جاتا ہے اب پیٹ کا دین ہے پوری دنیا میں تو ایمان پیٹ پر پیسہ ہوئے پیسہ ہوئے کم جیسا نون بھی کا میرا موڈ بڑے ملا پیر ہا کے وزیر امیر غریب شریف کمی نے گجرا راجپوت بابی تو بندی شیا بریلوی پیسہ ہوئے پیسہ ہوئے کم جیسا کیسا ہوئے تو نوٹ کا میرا موڈ بڑے صرف اللہ کا فقیر اور ولی ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے ایمان دل میں روح دل میں خدا بھی جلو دل آپ کی ڈگ ہوئے کن بار ویکو تو سارے تو گھٹ شان ویکو تو سارا تو بار تو میں منڈی گیا گوشت لین نہ کوئی ہوئی کوئی آ او جڑی بھئی بھائی کوئی فلانا کوئی فلانا فلانا میں فلا یار اگر ایک قوم صاحب دل درویش نو میں دروازے آج امتحان لین دیا کوم پیٹو یا دل لالی میں پوچھا میں اوجڑی کتنے جی؟ دی کی بولوی صاحب سات سو روپے دی اچھا میں کہ دل والے میں کہ سر اے دل دلے اگ سو روپے کلو او اچھا۔ جڑی دل میں کہ گوشت دیں دو آگے جی سات سو روپئے میں نام رو اوجڑی دم وبار ڈھیر گوشت مول ڈھیر بچارے دل دا مول کون لاوے میں نے کہا بیٹا جس جہان میں دل کا مل لگتا ہے وہ اہل روحانیت کا جہان ہے سب تو بار گھٹ دے مول سب تو بد اگر دل کی علمت دیکھنا چاہتے ہو تو کسی سکول کالج یونیورسٹی میں نہیں کسی امریکہ برطانیہ پر نہیں یا داتا کے آستانے پر یا مدریدہ بریلوی کے آستانے پر جانا پڑے گا مسلمان بھائیو درویش نے آخیا میں آخر پوتر ہاں جا یہاں دل کی کوئی قدر نہیں ہے اتنے گوشت کا مول ہے تو جڑی کا مول ہے یہاں پار دیکھتے ہیں شان نہیں دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کنڈا دنیا دا ہے دین کے کنڈے میں یہ بار نہیں ویکھے جاندے دل ویکھے جاندے نے تے ایمانداری نال دس ساری دنیا دے گوشت ہک پاسے چا کٹھے کر ساری دنیا دے تے ایمانداری نال دس دل کو ایک پاسے چ رکھو بار سب تو گھٹ شان تے جنوں بھی شان ملی ہے دل دے کے سد کے ملیے تنوع ملیے جتنی بھی اہل روحانیت میں اہل قلب میں اصحاب قلوم میں یہ مراتب ہیں نادان یہ بار کی وجہ سے نہیں ہے جسم کی وجہ سے نہیں ہے دنیاوی اسباب کی کثرت وفرت کی وجہ سے نہیں ہے ہاں اگر دل مل کرانا ہی تو پھر بازار محمدی میں آنا پڑے گا اگر بار ہی تو پھر بازار انگریزی میں جانا پڑے گا میں کہا پترا اتنے کوئی اہل دل نہیں اس نے کہا استاد جی یہ دل لالا چلو میں کہا انہیں پتہ لا لینا میں نے کہا اس کے پاس روح حیوانی ابھی انسانی نہیں ہے کہنے لگا کہ میں کہ روح انسانی کبھی جھوٹ نہیں بولتی روح ربانی روح انسانی جھوٹ ربانی جھوٹ حیوانی مرواتی ہے ہاں۔ میں نے کہا ابھی مقابلہ کر دیتے ہیں جس روح کا غلبہ ہوگا اسی روح کے اثرات ہوں گے اگر روح حیوانی غالب ہے تو حیوانیت کا غلبہ ہوگا اگر روح ربانی ہے تو پھر انسانیت کا غلبہ ہوگا میں نے کہا بابا اسی غلبے سے سارا نظام ہے کہنے لگا کہ میں گئے دس جب انسان چوری کرتا ہے کیا کرتا ہے چوری کرتا ہے اور روح انسانی نال نہیں کر سکتا ممکن ہی نہیں روح ربانی کبھی چوری نہیں کرنے دیتی کیونکہ روح ربانی میں وحدت انسانی ہے وہ یہی دیکھے گی کہ یہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں میں ہماری روح ایک ہے اس لیے اگر اس کا نقصان ہوگا تو میرا ہوگا میرا ہوگا اس کا ہوگا روح حیوانی میں نفع نقصان میں اتحاد ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی روح حیوانی والے چوری نہیں کریں گے ڈاکہ نہیں کریں گے قتل نہیں کریں گے جرائم معاشی نہیں کریں گے اس لیے جلیا امانتا عرب لوگ جو سن اپنے پتا کو نیجی رکھ دے جدو بھی رکھ دے سن محمد رسول اللہ کو رکھ دے تھے کیونکہ ان کے پاس روح ربانی تھی کیا تھی روح ربانی جس کے پاس روح ربانی ہوئے نا وہ تو خوف نہیں ہوگا چور ہے نال گزرو ڈر جاؤ تو چور کے پاس روح حیوانی غالب ہے اور روح انسانی مغلوب ہے تا تجھے ڈر آ رہا ہے ورنہ شیر ربانی کی روح انسانی غالب ہے روح حیوانی مغلوب ہے روئے ربانی انسانی غالب ہے تے ایمانداری نال دس سانو دے تنے اپنے پیو دے جوار کو نہیں جتنی شیر ربانی دے ہونا ہے جتنی دادا صاحب دے ہے جتنی امبے دے ہے اولیاء دے ہے روح ربانی ہو تو انسان کو اعتبار پیدا ہوتا ہے روح حیوانی ہو تو انسانوں میں بے اعتباری پیدا ہوتی ہے میں سوال کرتا ہوں ارے روح انسانی سے انسان بنتا ہے حیوانی سے نہیں بنتا اب مجھے بتاؤ تو کتنی ایک دوجے اعتبار ہے پٹرول پمپ دے گیا تیل کماؤں پمپ والا مینو آدھا مولوی صاحب میں آخر آخر جی آخ میٹر ویکو کی ویکو پھر میری تو ریت وکری آئی میں میں میٹر نہیں ویکتا آدھا کیوں میں کہ یہ دس بھائی میٹر نو کن بنایا آ کے انگریز نے میں کہ تینوں کن بنایا کہ خدا نے میں کہ بے وقوف انگریز کا بنیا ایماندار ہے خدا کا بنیا بھائی ماں نے بابا میٹر پر اتوار ہے انسان پر وہ خود انسان کہہ رہا ہے انسان انسان کو کہہ رہا ہے مجھ پر اتوار نہ کرو اس مشین پر کرو ارے بد بختو جب کفر کا نظام ہوتا ہے تو روح حیوانی کا غلبہ ہوتا ہے انسانوں کے اتبار ختم ہو جاتے ہیں مشینوں پر اتوار ہوتے ہیں اور جب تعلیم تربیت قانون رسول کا ہو تو انسانوں کو انسانوں پر اتوار ہوتا ہے مشینوں پر اتبار ہے انسانوں پر ہے جہاں بھی دیکھو کیمرا لگا ہوا ہے ووٹ جمہوریت ہوندے پی سن ووٹ الیکشن سن ووٹ الیکشن ہوندے پی سن چنی چن دے ووٹ چنی دے ووٹ ہو رہے سن اتنے لگا تے نال کیمرا سی فوج والا میں ایک تو پوچھا ماں کے مولوی صاحب کیمرہ تے فوج کیوں کھڑی ہے کہ جی یہ ووٹر بھی بےمان ہی کر لیں دے نے تے جڑے ووٹ لین والے نے ای وی بےمان ہی کر لیں دے نے تا شا بندوق تے کیمرہ لایا ہویا ہے تے میں کیا شر اے دا مطلب ہے جمہوریت دے پہلے ہی بےمان ہے جس کی نگرانی کی جاتی ہے وہ بےمان ہوتی ہے مشکوک ہوتی ہے ارے تم نے بتا دیا جمہوریت بےمان ہے مشکوک ہے اس کی نگرانی کرو تو جن پہلے ہی بےمان آخیا بعد ایماندار ہو جان کیا بات کیا لیکن ضمیر سو گئے نے روح انسانیاں مر گئی نے اللہ اقبال آج تو سو سال پہلے رو رہا ہے وہاں شور ہے زمانے سے مسلمان ہوئے نابود شور ہے زمانے سے مسلمان ہوئے نابود ہم یہ کہتے ہیں کہیں مسلم بھی تھے موجود ارے وزا میں تم نسارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں یہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود ایتھے عشق محبتاں جنتاں ونڈیندیاں بھائی نے اقبال تو پوچھو شور زمانے سے مسلمان ہوئے اب روئے حیوانی اب کیا ہے کافر منافق دنیا یہ صبر کافر منافق روئے حیوانی والا ہوتا ہے روح انسانی والا نہیں ہوتا روئے حیوانی ہے روح انسانی نہیں ہے کیونکہ روح انسانی اس وقت بنتی ہے جب روح کا خدا کے ساتھ رشتہ ہو اور خدا روح کا رشتہ جو ہے وہ میرے دوست صرف ایمان اور دین کے ساتھ ہوتا ہے اور کافر کا نہ ایمان ہوتا ہے اور منافع کا کوئی دین نہیں ہوتا کافر منافق منافع کا خدا سے رشتہ نہیں ہوتا اور جب رشتہ نہیں ہے تو ان کے اندر نہ روح انسانی ہے نہ روح ربانی ہے ان کے پاس روح حیوانی ہے اور جب روح حیوانی ہو تو پھر انسان شیطانی روح روح والا بن جاتا ہے اس کا مطلب ہے انسان دو قسم ہے روح ہے ربانی والے اور روح شیطانی والے ربانی والے ہیں خیر البریا شیطانی والے ہیں شر البریا اب ہوا کیا قوم تلک گئی لوڑ گئی روح حیوانی تھی غالب کیونکہ تعلیم تربیت قانون تو اہل کفر اور اہل نفاق کا تھا پیسہ ہوئے پیسہ ہوئے جتوں ہوں دیا ہوں دیو ترقی کر گئی دنیا لنگیا سا پیچھے رہ گئے کوٹھی آلا مکان آلا بلڈنگ آلا جہاز آلا فلانا بڑا یہ ترقی کا میں جا رہا ہے کوٹھی وڈی گڈی وڈی بڈی وڈی پیسہ وڈا فلانا وڈا فلانا وڈا اے تمام روح حیوانی روح شیطانی کافرانہ نظام والے جو دو آئے غالب کوفر دا نظام ان کی ہویا سب کی روح حیوانی اور روح ہے شیتانی اور روح ہے نباتی تری پیچھے لگ دین ایمان چھڑ دیتا ہر بھاگ دوڑ حلال حرام دی تمیز ختم جائز نہ جائز دی ختم چوری ڈاکا جس طرح ہو سکتا ہے پیسہ لاؤ لا جا لگ سکتا ہے لو نہ لیا نہ لاؤنے ہو گئے تمیز ختم ہو گئی روح حیوانی جو ہے وہ تو ہمیشہ بابا اس کی عزت کرامت رو ہے انسانی اور ربانی کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق ہے تعلیم اور تعلق کے تعلق تعلق کے ساتھ ہے مرشد علم ایک ہے تعلق علمی اور ایک ہے تعلق روحی تعلق علمی استاد کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور تعلق شہودی مرشد کے ساتھ قائم ہوتا ہے مہر علی علم حاصل کیا لیکن علم تو آ گیا ابھی خدا نہیں آیا تھا علم استاد سے ملا تھا اور خدا لینے کے لیے شمس و تیر شالوی کے پاس گیا تھا علم خدائی تھا علم بھی خدائی تھا لیکن علم خدائی کے بعد پھر بھی خدا کی ضرورت تھی مرشد کے پاس گئے تو مرشد نے درمیان سے نگاہ کی نگاہ کے بردے ہٹتے گئے ہٹتے گئے ہٹتے گئے حجابات ہٹتے گئے ہٹتے گئے تو مقام شہود پر پہنچ گئے کی میرے علی ہے سب لکھیا پڑھیا بھلا بیٹھی ایک گیت سجن دے گا بیٹھی آخری میرے مرشد ایک سال گزرے ان کو عالم استغرا کھامنا پیمنا سب ختم کیونکہ وہ روح حیوانی کے مطالبات تھے نا مقتاد یاد اب روح حیوانی نہیں اب تو روح خدا بندی اس کی گیتا مارفت محبت مشاہدہ کی بریا سب لکھیا پڑیا بھلا بیٹھی ایک گیت سجن دے گا بیٹھی آپ دی حالت کہیں کہ یہ تھا مقام انسانی مشاہدہ ایک بری آئی اس تو ڈگے تا ایک بار رو رو کے انہیں شکول ہو سکوالے سارا والے نہیں ہو سکتے کی انہیں آخیا نام شماوی سے معروم حد اس کے کمالات کیا بر کو بخارا میرے علی میرا سب لکھیا پڑیا بھولیا بیٹی دے کا بیٹی پیڑا روڑی ہون کیا دے پہلے اصل سارا خدا نو بھلا دیتا ہے باقی ہر شاید گیت ہی پہ گندے ہیں وہ یوں دیکھتے تھے ہم یوں دیکھتے ہیں لوہا بر تیل گیس پیٹرولیم سور سوائنس گیس نیچے نکال رہا ہے ارے کنجر سائنس کی نگاہ نیچے ہے ولی کی نگاہ اوپر ہے وہ گیس کو دیکھتی ہے وہ خدا کو دیکھتی ہے خدا کو دیکھنے والا شیر ربانی ہے اور گیس میں گیس پٹرول والا ڈاکٹر عبد القدیر ہے کو ڈھک دے دے انعام پہ دے دے لے پہ کر دے لے اور شیر ربانی جیدیا بھی سرتاری تھے موئے بھی سرتاری واہ واہ واہ سد کے یا رسول اللہ تیری عظمت دیمڑ تو سد کے تیرے عظمت لین تو ہی صدقے تے سچ آکھاں رب دی شان آکھاں جے شان تو شاناں سب بڑیاں ہن روح شاہ زہرے اللہ تعالی نے انسان نو صاحب اختیار بنایا ہے کیا یا تو روح حیوانی نو انسانی دے غالب رکھنا یا انسانی نو حیوانی دے تیرا مرضی اگو جڑے نتیجے نو تیرے قبضے نہیں ہونے غالب کرنا تیرے اختیار ہے جے اگے غالب کرنے بعد جڑے نتیجے نکلنے انہیں تیرا اختیار مثال دینا کیلا کہ منجی راہ تیری مرضی ہینگ راہ تیری مرضی تم راہ تیری مرضی راہ تیری مرضی میں ہر قسم دے دے دیتا بیج لیکن جدو راویں گا نا تم اگے خربوزہ نہیں لگنا تمہیں لگا اے لاونا سی پہلا بھی کی لاوا لاوا اختیار ہے لگنے کوئی نہیں جو بیجو گے سو کاٹو گے ہوں ساری قوم بیجی کچھ بیٹھی ہے جدو کٹن دی واری اگے تمہیں ویک دینا حضرت صاحب دعا منگو اللہ تعالی تمہیں نہ لاوے نہ مراد بیجی تمہیں بیٹھے تمہیں کیویں لگا وہ پھر یہ پیر اصل ٹکر جانے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی پریشان ہونے کی گل نہیں تما بی جی ہاں وہ میں نہیں چڈنا تما چڈ دیتا تو پھر تو گل گئی تما چڈنا نہیں لیکن گل ہے ولا تمہیں دیا ہاں، اتنے خربوز ہے انہیں آگے تینوں بندے پتر بن کی لوڑ ہی نہیں میرا تویز جائے لا ولا بن دے ان شاء اللہ تلے تما اتنے خربوز اگے ادا کچھ شوہر لوگ بھی ظالم سن کچھ شاہ کو مرن کا شوق بھی آ

کیوں میرا سونا ہوٹل کا بیان ہوتا تو پتہ نہیں ایڈا نام ہے مال پیش کر دینا اے برگاری اشوار مجھے بابری کی ہوئے فلانا ہی فلانے دیشے فلانا میں کہا نام مراد انہیں انجام آ کے پیشاب میں کہ تھوڑے اتری دت انجام تے بڑا پیشاب ہی ہے لا تے ایڈا تفصیل پیشاب بڑا ہو گیا حیوانی کو لے کے لئے جو کچھ کرو گے اس سے یا بڑا پیشاب بنے گا یا چھوٹا اور روح حیوانی کی انسانی کے لیے جو کچھ کرو گے یا خدا کا حاصل ہوگا یا جنت حاصل ہوگا اب کافر اور مومن کی تمیز کر رہا ہوں ہوں جہاں کافر ہوں اپنی اقل نو نو اختیارات کتنے لا دینا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رکھا لیکن وہ روح حیوانی دے لا دینا نفسانی شیطانی دنیا بناؤ دے اتنے انہوں وہ مطابق نتائج ملتے ہیں کیونکہ انہیں ہاں ہینگ بیجے تو ہینگ ہی ہون گے تما بیجے تمہیں ہون گے اللہ تعالیٰ قدرت انہیں دیتی ہے سب نے لیکن جڑے اہل روح ہوندے نے ہاں۔ وہ پھر آدھے نے اکل کو ادھر نہیں خرچنا ادھر ادھر ترقی نہیں ادھر وقت ادھر نہیں لانا ادھر لانا ہے پکوڑے دے فلانے چیزاں دے تے کھان دے لنگ ہوٹلنگ مٹائی دے تے جوڑے دے دے کاٹن تے کوئی وقت نہیں لاؤنا کل کا علاج کرو یہ تو روح حیوانی کے مقتضیات ہیں ہے ہم اگر اس میں ترقی کریں گے تو حیوانوں سے بدتر ہو جائیں گے ایک ہے روح ربانی اگر ادھر وقت نہیں لگانا ادھر گزارا کرو اور وہاں سارا کچھ کرو وقت ادھر لگاؤ اس وقت کو جب خدا قیامت کے دن تیرے سامنے کرے گا تو یا جنت ہوگی یا شفاعت رسول ہوگی وہ بھی جو شیر و ربانی رات راٹ اٹھتا سویرے جو کچھ مل گیا کھجا کھجا پرانا پیتا تو گزارا کر کے ٹھیک ہے کوئی گل نہیں شیر ربانی اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ کردا پیا کردا پیا ہوں جڑے سکول والے نے رسول والے نے سکول والے نے انگریز والے نے تو بچارے مل بھی لگے رہتے نے اللہ اللہ اللہ کی ہونا ہونا تو ہے بندہ بازار جاوے کوئی ایجاد کرے کوئی استعمال کرے کوئی بم کو گولی کوئی کوئی کوئی کار اچلا کو بڑھاوے وہ باندر کے پترو تمہارے اندر روئے حیوانی ہے تم نے یہی کچھ بنانا ہے میرے شیر ربانی داتا اور حامد رضا کے اندر روح محمد ہی ہے روح انسانی ہے روح خدا بندی ہے روح محمدی کا مقصود دنیا نہیں آخرت ہے اس کا محبوب نفس ذاتی نہیں محبوب کی رب العالمین ذات بارہ وج گئے نے بہ باقی وج گئے نے کہ کوئی نہ اتنے تو وج گئے نے تھے بھی بجے کوئی نہ وجد ہی رہن گے دعا منگو اللہ کرے سارے بارہ ہی موک بجے حال ہی انہوں نے پہ بجتے ہیں کیونکہ جس پہ پوچھو ٹائم ہو رہا ہے میں کہا مرادو کو دی واقعی آ کیا کرو ٹائم کافروں کا ہے وقت ہمارا ہے ٹائم ان کا ہے وقت ہمارا ہے جس کو دیکھو ٹائم ہو رہا ہے اور نہ ہو رہا تھا کدی وقت وقت مانگ ہی آ جائے ایسے نا یہ گل ٹائم تھوڑا وقت ہی چا کرو اچھا وقت سوکھا لگ دے یا ٹائم سوکھا لگ دے بندے دے پترو وقت سونا لگ دے ٹائم سوکھا لگ دے وقت خدا کے ساتھ گزرتا ہے ٹائم دفتر میں گزرتا ہے گانا کنجر دے پتر بارہ بج گئے حالی بھی چھٹی ٹائم گزرے گے تو گالیاں نکلیں گے وقت گزرے گا تو زبانوں سے خدا کے ناطے ہم دے نکلے گی ترقی لوگ آدھے نہیں بھی یہ مولوی پیر فقیر دی تے پیغمبر تے دین دے شریعت یہ دنیا والے پاسے ودیے کوئی نہیں گڈی کوٹھی کار بلڈنگ جہاز سائنسدان یہ سارا کافر بنا گئے نے مولوی پیر پیچھے رہ گئے نے او باندرا تیری مت ماری تیرے اندر تو روح انسانی ہے ہی نہیں روح انسانی جو ہوتی ہے اس کی توجہ عالم دنیا کی طرف نہیں ہوتی اس کی توجہ عالم خدا کی طرف ہوتی ہے وہ جڑے پاس ہے انہیں توجہ ہے جہاں اس کا محبوب رہتا ہے جو اس کا مقصود ہے زندگی ہے انہیں اپنا افضل وقت زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ عقل زیادہ سے زیادہ علم زیادہ سے زیادہ شوق زیادہ تو زیادہ ظاہر زیادہ تو زیادہ باطل زیادہ تو زیادہ مال ادھر خرچ کرے گا عثمان غنی سے پوچھو ارے مال ادھر کیوں خرچ کرتے ہو ادھر کیوں کرتے ہو تو منافقین نے کہا سیقول الصفاء اللہ تعالی فرماتا اللہ تعالی فرماتا ادا قيل لهم امنوا كما امن الناس او ایویں ایمان لے جویں جی، میں نبی دے یاراں نے لیندا ہے یہ معیاری ایمان ہے صحابہ کے ایمان پر ہم اپنا ایمان تولیں گے ہاں، اتری دا دو سیر دا دوٹا لے کے انہوں دے ایمان نو تولن لگا تول دیا تول دیا سرے کے جنوب آدھے مینڈک تول مینڈک تول جان دیو ڈیڈیاں ہوں کن بندے نو ڈیڈی تولن گی تول سکتا ہو وہ دو پاوے گا چار نکل جان گیا سارا دن اتری کا تول دیا لنگ جانی اتری دا کو ڈیڈی نہیں تلتے نبی دے صحابہ دین تولن لگا ابے میرے بابا اب کافر اور منافق دنیا میں بڑھتا ہے اور مومن اندر اور آخرت میں بڑھتا ہے اس کی ترقی دنیا میں ہوتی ہے اس کی ترقی باطن اور آخرت میں ہوتی ہے میرے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ مقابلہ ہو گیا سبحان اللہ روح حیوانی والا ادھر تھا روح انسانی محمدی ربانی اور خدائی والا ادھر تھا روح حیوانی شیطانی ابلیسی نباتی والا سائنسدان انگریز شکول والا ادھر تھا مقابلہ ہو گیا لالی بیٹھی ہے پستول ہاتھ میں ہے میرے میرے علی داتے تسبیح ہے آئے آئے آئے سد کے جاو محبوبانے کی بریا سد کے جاواں حبیب کی بریا قربان جاواں ربے کی بریا اس نے کہا میرے مہر علی کو یہ ہے بھائی یہ ہمارا ہتھیار ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ بھائی ہمارا ہتھیار ہے بھائی سے کام کرتے ہو ارے بھائی یہ دیکھو بیچاری لالی بیٹھی تھی گناہ گار بے شہتی بے گناہ کڑک تو انج پیا بھی جان پہ جانے جان پہ جانے کمال نے جان لینے کا نام کمال نہیں ہے جان دینے کا نام کمال ہے انہیں آخر تسوی کھا دی فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے وہ لالی مری تھلے ڈگی میرے میرے لیے تسبیح پھیری اڈ کے دے اتھے جا بیٹھی فرمایا مارنا تمہارا کام ہے جلانا ہمارا کام ہے تم اہل روحانیت تو ہم اہل روحانیت ہیں ارے تم سائنسدانوں کے پجاری ہو ہم خواجہ شمس الدین سیالوی کے غلام ہیں روح حیوانی والا خود مرتا ہوتا ہے اگر زندہ بھی ہو اور روح انسانی والا زندہ ہوتا ہے ابر قبر میں مرتا بھی ہو تمہیں کیا پتا زندگی کسے کہتے ہیں تو وہ آگے بڑھ گئے ہم پیچھے رہ گئے جو پیچھے والے تھے روئے حیوانی والے انہیں گئے تھے مولوی تھے مدرسے تھے پیر تھے فقیر تھے پیر تھے پیغمبر اے نانا کی گڈی کوٹی جہاز شہاز بلانا نہیں بڑھایا بنایا ہے پچھلے تو سارے جانے کوئی امام ہی نہیں یہ مطلب ہے کنجر ایک ہے ایجاد اور استعمال ایک ہے ایمان اور تقوا ایک ہے کسی چیز کو بنانا ایک ہے خود کو بنانا نادان جو دنیا کی چیز بناتا ہے اس کو مستری لوہار درخان کہنے نے جڑا اپنا دل بنا دے پار گئے کبریاج کو پیش کرے اس کو کہتے ہیں انسان ہے فطرت ہے کچھ نہ کچھ بنانا تو ہے نا بناتا تو وہ بھی ہے بناتے ہم بھی ہیں وہ بم بناتے ہیں اوپر سے گراتے ہیں نیچے کچھ نہیں بچتا ارے ہم بھی کچھ بناتے ہیں نگاہ ڈالتے ہیں تو خدا ملا دیتے دنیا چیک لو ساڈیا کیتیاں اندر ویکو اندر کوئی والا لو تو ویکے اندر کیا ہے <laughs> شیر ربانی کو دیکھو تو اوپر سو تو ایک پگ ہے داڑھی مبارک ہے سب کو اندر لکایا ہوا ہے نہ اکرا بولا ہے من حبل الورید یہ سب سے دور ہے خدا کے قریب ہے مشاہدہ کرنا تو ابھی تجربہ کر لو مشاہدہ کرنا ہے تو تجربہ کر لو تو داتا تو میرے بابا یہ دیکھو وہ اہل روحانیت ہے کیسے دین اور ایمان کے ساتھ اور دین اور ایمان ایسے نہیں ملتا جب تک خدا کا فضل نہ ہو اور نبی کی نگاہ نہ ہو دین بھی خدا کا فضل اور ایمان بھی خدا کی رحمت ہے دین بھی اس نے اپنی رحمت سے نازل کیا رسول بھی کتاب بھی شریعت بھی ایمان بھی جلیا جیڑی روح دے اوتے نگاہاں نبی دیاں پاون نا انہاں روحاں نو اپنے کنڈے دے نہ تولیا کر تیریاں میریاں روحاں نے حیوانی دے چھوٹیاں وہ بہترین انسان ہے ان کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا رضی اللہ عنہم و ردوان ہو ارے نادان انسانوں میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہے ترفین حال ہی کی پوچھ ہو